گزارش ہے کہ کافی دوست قطروں کی بیماری کا شکار ہیں ڈاکٹر اور حکیم علاج کے نام پر ذبح کر دیتے ہیں اور افاقہ بھی نہیں ہوتا آپ کوئی آسان اور پر اثر نسخہ بتا دیں نواز قطروں کی بیماری پیشاب کے قطرے ہاں، اب بھائی میں حکیم تو ہوں نہیں ورنہ تو سارے بیمار آ جائیں گے کہ بھی مشورہ دیجیے آپ لیکن بہرحال جہاں تک میری وسعت ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے یہ مسئلہ پوچھا ہے ان کے ہاتھ میں اگر قلم ہے تو لکھ لیں ایک بوٹی ہے جس کو کہتے ہیں موسلی سفید ایک چھٹاک موسلی سفید لے لیں اور اس کو جہاں دوائیاں کٹتی ہیں ان کے پاس بڑے ہمام دستے ہوتے ہیں تو اس کو بالکل کوٹا جائے بالکل باریک کر لیا جائے جیسے میدا ہوتا اس کے بعد میں آدھا چمچ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں سپاٹ آدھا چمچ یہ آدھے گلاس پانی میں ڈال کر اور اس کے بعد میں اس کو گھول دیا جائے یہ گوند کی مانی نہ چپک جاتا اچھی طرح حل کر لیا جائے کہ اس کی گٹنیاں ختم ہو جائیں روزانہ اگر کوئی آدھا چمچ اس طریقے سے پی لے تو امید ہے کہ یہ بیماری اس کی ختم ہو جائے گی ایک دوسری ایک بوٹی ہے جس کو کہتے ہیں طب میں کھرنڈ یہ جو سبز ہری دوائیں بیچنے والے نا یہ جانتے جہاں بھی ہری دوائیں بکتی ہیں آپ ان کو کہتے ہیں کھرنڈ چاہیے یہ ایک ایسی بیل ہے جو زمین پہ پھیل جاتی ہے جیسے ہاتھ ہے نا ایسے پھیل جائے بڑے بڑے باریک سے پتے ہوتے ہیں زمین پر اسی طرح ہوتی آپ کہیں گے کورن تو وہ آپ کو دے دے گا ایک لے لیں آپ ایک ہاتھ کے برابر ہوتی اس کو پانی میں بھگائیں ساری مٹی وغیرہ اس میں سے نکالیں نکالنے کے بعد اس کو کینچی سے کاٹ کر کے باریک پیس کر کے اس کو امام دستے میں کوٹیں اور کوٹنے کے بعد اس میں ایک گلاس پانی ڈالیں اور اچھی طریقے سے اس کو ملانے کے بعد باریک ململ کے یا کسی چلنی سے اس کو چھان لیں حسب ضرورت اس میں چینی ملا کر روزانہ اگر اس کو پیئیں تو یہ بیماری دور ہو سکتی ہے